حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی آپ خود بھی روئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر جو حضرات آپ کے ہمراہ آپ کے ارد گرد تھے وہ بھی اشک بار ہو گئے تب آپ نے فرمایا اور میں نے اپنے رب سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو اس نے مجھے اجازت دے دی اس لیے قبروں کی زیارت کیا کرو یہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بہتر